ان نجم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غروب ہو تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا یہ ایک وہی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے عاقل اور دانا نے پھر وہ نمودار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پس وہ اتر آیا پھر دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے اور اس نے ایک بار اور بھی اس کو اترتے ہوئے دیکھا سدرت المنتہا کے پاس اس کے پاس ہی بہشت ہے آرام سے رہنے کی جب کہ سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا نگاہ بہکی کی نہیں اور نہ حد سے پڑھی اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بھلا تم نے لات اور اجزا پر غور کیا ہے اور تیسرے ایک اور منات پر کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر بات اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو وہ چاہے اور پسند کرے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں وہ محض گمان پر چل رہے ہیں اور گمان امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں بس تم ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہماری نصیحت سے منہ مو موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہے ان کی سمجھ بس یہیں تک پہنچی ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ بدلہ دے برے کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی بے شک تمہارے رب کی بخشش کی بڑی سمائی ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے تو تم اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو وہ تقوا والوں کو خوب جانتا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ایراض کیا تھوڑا سا دیا اور رک گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ دیکھ رہا ہے کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسا کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور یہ کہ اس کی کمائی انقریب دیکھی جائے گی پھر اس کو پورا بدلا دیا جائے گا اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے بے شک وہی ہساتا ہے اور رلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور چلاتا ہے اور اسی نے دونوں قسم نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے اور اسی کے ذمے ہے دوسری بار اٹھانا اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا اور وہی شعرا کا کر رب ہے اور اللہ ہی نے ہلاک کیا آد اول کو اور سمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا اور قوم نو کو اس سے پہلے بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش لوگ تھے اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا پس ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا پس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح قریب آنے والی قریب آ گئی اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں اور تم تکبر کرتے ہو بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو